کرتا ہے لیکن دنیا میں اگر کوئی اس کے خلاف تدبیر کرنے لگے بارش میں بھگنے والا آدمی تالاب پہ کودنے لگے پرنالے کی طرف جانے لگے سیلاب کی طرف جانے لگے تو یہ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت کی طرف جانے والا نمبر کا پاگل بیوقوف اور اس کو تصور کیا جائے گا آدمی بارش میں ہے تو چھت میں جائے گا اب یہ بارش سے سیلاب کی طرف بھاگ رہا ہے بارش سے اوپر نالا جو چھتوں سے پانی گرتا ہے وہاں جا رہا ہے تو ایک نمبر کا بیوقوف ہے اس کا دماغ خراب پورے عالم کے مسلمان اللہ کے کچھ نیک بندوں کو چھوڑ کر پریشان حال ہیں حکومتوں کے ستائے ہوئے ہیں اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جو عذاب کا شکار ہوتا ہے بہت دیر تک وہ عذاب کو سمجھ نہیں پاتا آپ دیکھیں شیعہ دس محرم کو ماتم کرتے ہیں اپنے اوپر بلیڈ چلاتے ہیں زنجیریں چلاتے ہیں اور خون کے فوارے نکالتے ہیں آنکھ پر کودتے ہیں اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی مذہب کسی انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا شریعت بھی نہیں دیتی آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کریں آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں تیمم کریں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ پٹی نکالیں زخم کی گہرائی تک پانی پہنچائیں چھوٹ دے رہی ہے شریعت مظاہرہ میں جماعت میں جانے سے کوئی حضور ہے شریعت نے کہا ٹھیک ہے اگر عذر ہے تو آپ بس اڈے پر ہیں تو وہی نماز پڑھ لیں ریلوے پلیٹ فارم پر ہیں وہی نماز پڑھ لیں آپ بازار میں ہیں اور جگہ کسی دکان میں مل رہی ہے وہی نماز پڑھ لیں یرید اللہ ہوبی گمل یو والا یورید ہوبی گم لہو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتے آسان مذہب ہے ایک آدمی بیمار ہے اور ٹھنڈا پانی چھونے سے بخار آ سکتا ہے ملیریا کے پاٹ کا شکار ہے ولا راتل کو بھی عیدی کو ان کی لطحت ہوتا اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو محبوب کر لو یہ دیکھیے خون کے فوارے نکل رہے ہیں جسم لہو لحاظ ہو رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے کریم اور ہوتا ہے اور داڑھی مڑانے کے بعد کا کریم اور ہوتا ہے اور داڑھی مڑانے والا خشکشی داڑھی آ جائے بیوی کے جتیا کو کھاتا ہے معاشرہ اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے گنا کرنے کے لیے یہود و نظارہ کی شکل اپنانے کے لیے اپنی جیب کا روپیہ نکالنا پڑتا ہے کہ اللہ کا آداب داڑھی بڑھانے والا عذاب کو نہیں سمجھ رہا جس دن حلق کا کینسر ہو جائے گا یہ جو حلق ہے یہ داڑھی کی وجہ سے کسی دنیا کے کسی کینسر ہاسپٹل میں داڑھی والے کو حلق کا کینسر ہوا ہو بتا دو اور جب وہ ہوگا تب پتا لگے گا کہ اس سنت سے ہٹنے کا عذاب ہم پر کیا ہو رہا بڑھانے سے انسان کی مردانیت کمزور ہوتی ہے وہ بیوی سے لائق نہیں رہتا تو کم دنوں کے اندر بیوی سے دوری اختیار کر لیتا ہے لیکن نہیں سمجھتا جس کو عذاب آتا ہے وہ عذاب کا شکار اس کو عذاب نہیں سمجھتا جو آدمی میں دیر سے پہنچتے ہیں وہ کاروبار میں لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار سے پیسہ آ رہا ہے اللہ نے اس کاروبار کو عذاب بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے وہ نہیں سمجھتے اب جو لوگ آئے ہیں ان کی بیویاں بھوکی اور ان کے اولاد باتیں کر رہے جو آ رہا ہے ان کی بیویاں بھی پل رہی ہیں ان کے بچے بھی پل رہے ہیں اللہ انہیں اپنا مہمان بلا کر اپنے گھر میں بلا کر اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے تو دنیا کا بڑا سے بڑا شہنشاہ وہ دعوت نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں یہاں جو امن ملتا ہے یہاں جو سکون ملتا ہے یہاں جو راحت ملتی ہے یہاں اللہ کی باتیں سننے سنانے میں جو حلاوت ملتی ہے یہاں آ کر سورہ صاحب پڑھنے میں ذکر کرنے میں درود پڑھنے میں وہ ملون کیا یہ اللہ کا دستور ہے اللہ نے کلام پاک میں فروایا پل ماں نندوا دکھی روپی پتا نہ کلو شہیدہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ ہماری نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں قرآن اور حدیث کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں پتا نہ نہیں کلی بابا ہر طریقے سے مٹی اٹھاؤ تو سونا بن جائے دکان چلاؤ تو کارخانہ بن جائے کارخانہ لگاؤ تو کروڑ پتی بن جائے جو چاہ رہا ہے ہو رہا ہے وہ زمین لینا چاہا ہو گیا وہ اپارٹمنٹ بننا چاہا ہو گیا اور وہ شیئر ہولڈر کتوں کے ایوانوں میں جا سکتا ہے خبردار تو میری مسجد میں نہیں آ سکتا میری مسجد رحمت کی جگہ ہے میری مسجد برکت کی جگہ ہے میری مسجد فرشتوں کے رحمتوں کے پیغام لانے اور لے جانے کی جگہ ہے خبردار تو یہاں یا یا بفیز کار ہے اللہ کا اللہ کا عذاب ہے میرے نبی نے یوں ولیمہ کیا حضرت فاطمہ میری بچی کی شادی ایسا ریکارڈ توڑنے کے واسطے برسا ہونا یہ عذاب کا بھی کوئی ریکارڈ ہے سمجھ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے کلیا منڈپ میں مندر کے قریب گنیشا کے پت کے سامنے گنٹا بجتا رہتا ہے یہاں اس کی بیٹی کا جلوا ہو رہا ہے ماں بھاڑے مار کر ہو رہی ہے اور وہاں مندر میں گنٹا بج رہا ہے وہاں گرودوارے کے عقب میں شادی محل مسلمان لے کر کے اندر شادی محل لے کر ہال لے کر اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے جہاں پر کفر کیا جاتا ہو شرک کیا جاتا ہو خدا کی نافرمانی کی جاتی ہو اللہ کے لیے بتاؤ رحمتیں نازل ہوں گی برکتیں نازل ہوں گی یا پانچ دماغیاں سے پہلے تو تو میں کے فیصلے ہوں گے خدا کے طلاق کے بتاؤ گنیشا جہاں پر ہوگا رام جہاں پر ہوگا مورتیاں جہاں پر ہوں گی وہاں پر اللہ کی رحمت نہ ملو گی اللہ تو کہتے ہیں میں شرک کو پسند نہیں کرتا میں وہاں گڈھا بج رہا ہے یہاں باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ جمین کے ہاتھ میں دے رہا ہے داماد کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہاں مندر کا گڈھا بج رہا ہے کبیروں اللہ کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں یہاں کوئی جنابت والا نہیں آتا یہاں کوئی ناپاک نہیں آتا یہاں فرشتے آتے ہیں کر لو نکاح تمہارے تقسیم کر دو حلال بیوی حلال عورت حرام عورت حلال ہو گئی نہیں ایک ایک رفتہ قیمتی بنے گا اس عذاب کو کوئی سمجھ رہا کوئی سمجھ رہا یہ جو امریکہ کی موترن آج کا نوجوان پہن رہا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لباس کو چھوڑ کر ہمارے اقدامی ہمارے اولیاء کے لباس کو چھوڑ کر ایک جنرل لیٹر دنیا کے کسی ماہر ڈاکٹر کو لکھو کہ مرد اگر ایسا کپڑا پہنتا ہے پیشاب کی رگیں کسی جاتی ہیں اور کمر ٹائٹ ہو جاتی ہے پاکانی کی جگہ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا جواب دیتا ہے لکھے بھول گئے کہے گا کہ اس کے متانہ کمزور ہو جاتا ہے اور پیشاب پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور پیشاب کے خطرے گرنے لگتے ہیں اب یہ پیشاب میں لذ ہو کر پیشاب اندر نکلتا ہے پیشاب اللہ کے لیے بتاؤ بیٹھ کر سی پینٹ والا پیشاب کر سکتا ہے یا کیا معنی کیا مطلب تاکہ پاخانے کی جگہ نظر آئے اور گلی میں جانے والا بھنگی جو امریکہ کا پیشاب پہ ہے اور انگلینڈ کے کتوں ہے اس کی وہ دھوپڑ اور کی جگہ کو دیکھ کر سیکسی فلم دیکھنے کے بعد اس جگہ کاٹ میں اس مقام سے بدکاری کرتا حساب کرتا یہ کتی ہوتی اور میں کتا ہوتا اگر یہ خیال نہ آئے تو وہ مرد نہیں ہے کوئی کہے کہ مولانا صاحب ممبر پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یہ مردانیت نہ ہو شہباد نہ ہو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مرد ہی نہیں ہے یہ یہ تو انسانوں کی جمع سے نکلا ہوا کوئی ریڑیا ہوگا اب اس کو پیاشن سمجھے ہوئے ہیں اور اس کو پیاشن سمجھے ہوئے مرد اب پیشاب آ جائے دوران سفر ٹائٹ پینٹ پہن کر بیٹھ کر پیشاب کر سکتا بھیڑوں کافروں مشرقوں کی طرح کھڑے ہو کر آدھا پیشاب باہر ڈالنا پڑے گا اور کنڈکٹر نے سیٹی بجائی ادو کو اندر کر کر جب چڑھایا آدھا پیشاب اندر کرنا پڑے اب سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا میں فیشن ایبل انسان ہو ترقی یافتہ انسان ہو پیشاب کو اندر آدھا چھوڑنا اور پیشاب کو اندر باہر باہر چھوڑنا لڑکیوں کو رنڈی بنانا اور لڑکیوں کے شرم کے آگاہ کو ابھار کر میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے شرم کا ہے شیطان کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ نبی نے فرمایا نبی کی کی بات جھوٹی ہوتی ہے نہیں میری عورت کی نیت بات ہے نبی جھوٹے تیری عورت کے بارے میں نبی الزام বলবে خوبصورتی کا معیار ہے وہ کھلا ہوا ہے اب ہے باقی کیا رہ گیا اب پاخانے کی جگہ ایک سوراخ تک جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی اپنے عذاب کو نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے ساری دنیا والے مبتلا ہے میں بھی مبتلا ہوں سارے دنیا والے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں میں بھی خرچ کر رہا ہوں وہ داڑھی مڈاتا ہے میں بھی مڈا رہا ہوں وہ سیاسی کتوں کے پیچھے جا رہا ہے میں بھی سیاسی کتوں کے پیچھے جا رہا ہوں وہ سنیما کی قطار میں کھڑا عذاب ہے اللہ کا اگانسٹھ کا مریض پاس میں بیٹھ کر روئی کو خارج کر رہا ہے سوم رہا ہے اللہ کے عذاب کو نہیں بیٹھ یہاں گرمیوں میں آؤ تو پنکھا چلتا ہے سردیوں میں آؤ تو گرم پانی ملتا ہے تمہارے بیت الخلا گھروں کا کبھی گندا ہو جائے گا کبھی کسی مسجد کے بیت الخلا کو گندا دے گا یہاں آؤ کوئی فکر نہیں نہ قرض والا قرض پوچھ سکتا ہے نہ دینے والا نہ لینے والا نہ سودے کی جھنجٹ ہے نہ بکواس کی فکر ہے میرے رب نے کہا میرے مکان میں آ جاؤ آرام پاؤ سکون پاؤ کہو اللہ علی اباب رحمتی اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے کھول دے جاؤ کہو اللہ مولا اتنی دیر تک تیری رحمت کے سائے میں رہا اب گندی دنیا میں جا رہا ہو اب ساتاروں کی دنیا میں جا رہا ہو اب دھوکے کی دنیا میں جا رہا ہو اب سنا کی دنیا میں جا رہا ہو اب یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا مولا اللہ اتنی اصلوں کا بھی بدلی دوبارہ میرا قدم مسجد میں آنے تک اپنا فضل مجھے ہدایت کرتے رہنا جو مسجد سے دور ہے وہ خدا کے بارے میں وہ خدا کے آزاد میں ہے یہ لوگ جو سوا کے بعد آتے ہیں ڈیڑھ میں آتے ہیں پونے دو میں آتے ہیں اتنی دیر تک شیطان کا پیشہ پیتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے ان کو پتا نہیں جو عذاب کا شکار ہوتا ہے حضرت نو علیہ سلاب السلام کا بیٹا جلی پہاڑ پر چڑھ گیا عذاب تھا عذاب تھا حضرت نو علیہ السلام نے کہا یا انہیں یعقم مانا بیٹے آ جا آ جا بیٹے نئے ابا تیری عقل سے کیا تو ہو گیا ہے یہ سوٹ چلانے والے چمپن چلانے والے حرام کا کھانے والے دوسروں کا مال ڈبانے والے نیکاروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ان کو کیا دنیا آتی ہے انٹرنیٹ چلانا آتا ہے اس کو کیا جانتے ہیں یہ دنیا کے مزے یہ یہ کٹے کیا جانتے ہیں یہ راتوں کو رنگین کرنا کیا جانتے ہیں کمینے جس عورت کے ساتھ تو اپنی رات رنگیلی کر رہا ہے یہ وقت وہ آئے کہ اس عورت کی جگہ تیری ماں ہو تیری بیٹی ہو تیری دنیا کا کوئی حرامی اور دنیا کا کوئی دانی تیری ماں اور تیری بیٹی اور تیری بہن کے ساتھ اور تیری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرے اور کہے آج کی رات میں رنگین منا رہا ہو تو تجھ پر کیا بچے گی وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ کسی کی بیٹی ہوگی وہ کسی کی بہن ہوگی تجھے آج کی رات رنگین مناتے ہوئے کسی ماں کی ماں کی حرمت کا خیال نہیں بیٹی آبروں کا خیال نہیں آیا عذاب کا شکار انسان قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہر انسان کو کیا آپ کتنا بھی کماتا ہو برکت نہیں مشکلات ہے میرے رب نے کہا منہ رضا ذکری نہ رہو معیشت من کا ونخ شروع ہو گی آتا میرے ذکر سے جو منہ موڑے گا جہنم کا لہو جہنم کا پیٹ پی کر رہے گا قبر کے اندر پسیلا پی کر رہے گی قبر میں اڈا ڈس کر رہے گا قبر میں بچھو آ کر رہیں گے قبر کی تاریخی قبر کے کیڑے اس کو کھا کر رہیں گے لیکن دنیا میں میرے رب نے کہا بس آ رہا بگڑی فعین لہو معیشت من کا بڑی شان سے تو مجھے شادی کر لیا میں ماڈرن ہوں تمہیں پتا نہیں میں برحے کو ہاتھ نہیں لگاتی میرے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے پاخانہ صاف کرنے کے جو کپڑے ہیں وہ کمرشل اسٹریٹ سے خریدے جائیں گے اور اس کے جو کپڑے ہیں وہ ایم جی روڈ سے کا کسی کی نماز چلانا پڑا ہے وہی پڑا ذکری سعید ہو معیشت جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا روٹی روٹی کا محتاج ہو جائے گا دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا اور حیران پریشان ہو کر جانوروں کی طرح روگردانی کرتا پھرے گا ونا شروع ہو جو مل دنیا میں یوں زندگی گزارے گا گا گا اور آخرت کے اندر میں اسے اندھا اندھا بنا کر اٹھاؤں رب لما حشرتنی وقت کن تو پوچھے اے اللہ دنیا میں تو مجھے آنکھ والا پیدا کیا میں گندی فلمیں دیکھا کرتا تھا میں لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا میں ماڈل لڑکیوں کو دیکھا کرتا تھا میں صبح اٹھتا تو دعا پڑھنے سے پہلے ریموٹ چلا کر رنڈیوں کے ناچ کو دیکھا کرتا تھا مولا رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ آٹومیٹک خود ٹی وی بند ہو جاتا کرنٹ جا کر چینل ختم ہو جاتے میں اس وقت تک نہیں سویا کرتا تھا مالا رب حشر نہیں آما بس آس پہ ہڈوں میں کھڑے ہو کر گور گور کر میرے ہڈیوں کا گوزا ختم ہو چکا تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی آ چکی تھی مجھے لوگ دادا نانے کہہ کر پکارا کرتے تھے لیکن لڑکیوں کا گھورنا میرا نہیں گیا تھا لیما لما آما کیوں مجھے تم نے مجھے اندازہ پیدا کر دیا وقت کن تو وزیرہ دنیا میں گور گھور کر فلمیں دیکھنے والا ڈرامہ دیکھنے والا غیر محرم رنگیوں کو دیکھنے والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کا کا آیا سونا کہا اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے آنکھیں دی تھی حرامی اس لیے نہیں کہ میرے مہارن کی طرف دیکھے گندی چیزوں کی طرف دیکھیں گے میری آیتوں کو دیکھ سورج کو اگتا ہوا دیکھتا ہے تو سورج غروب بھی ہو جاتا ہے چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے امداد میں چاند کی چاندنی چلی جاتی ہے ستاروں کو دیکھتا ہے ستارے شہاب ساتھی بن کر ٹوٹ کر کے جاتے ہیں زمین کو بچھونا دیکھتا ہے زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے سمجھ دیتا ہے سمندر کا نامی کا سہ کر کے ہے پانی کو اگر تو ہریالی کو سب کھیتوں کو کو شاداب کرنے والا دیتا ہے یہی پانی تیرے کھیتوں کو سیلاب بن کر تباہ دیکھا کرتا تھا میری جگہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں تیری آنکھوں کی کتری کے پانی کو پی جاؤں گا اب یاد کرے نہ کرے روزانہ خبر ستر مرتبہ چیخ چیخ کر دے رہی ہے ارے نیند نہیں آ رہی صاحب کیوں کھٹملوں نے پریشان کیا مچھر نے پریشان کیا دقت آ گئے تھے چوہے ادھر سے ادھر بھجک رہے تھے ناچ رہے تھے تو یہ چوہوں کا ڈر سنا رہا ہے کا ڈل ستا رہا ہے مچھر کا ستا رہا ہے اور میرے رب نے کہا جو ایک وقت کی نماز چھوڑے گا دوسری وقت کی نماز تک اس کو مارتا رہے گا اور ایک مرتبہ پھن مارنے سے ستر زمین میں دفن ہو جائے گا یا تو یہ کہو قرآن جھوٹا حدیث جھوٹی یا یہ کہو نبی نے جو کہا وہ ہو کر نہیں رہے گا ایک فیصلہ کر لو نا بھائی جھگڑا کس بات کا داڑھی بنانا لو نماز چھوڑنا چھوڑ لو شادیوں میں فضول خرچ کرنا کر لو حرامی بنا کرنا کر لو ایک فیصلہ کر لو کہ نبی نے جو کہا وہ غلط ہے کہہ کر سوچا ہے ایک طرف نبی کا کلمہ بچوں سے پڑھاتے لا الہ الا اللہ محمد واپس آسلم اللہ کے رسول ہے خصوبی ہی وہ رسوئی ہی اللہ فری مان آیا کیوں ہو زندگی کیوں اللہ کی طاقت قربان سے مچھروں سے ڈر کٹبلوں سے ڈر جنگڑوں سے ڈر چوہوں سے ڈر اور نبی نے جو یہ کہا کہ امر میں جو ایسا مسلط کیا جاتا ہے وہ اگر دنیا میں تھوک مار دے پوری دنیا میں زہر پھیل کر دنیا میں ہریالی نہیں ہوگی اس کا ہے متو یا یہ کہو کہ نبی نے جھوٹ کہا ہے وہ بات نہیں ہو سکتی ہم نماز چھوڑیں گے ہم عورت کو بے پردہ لے جائیں گے ہم رات کے اندر رنڈیوں کا ناچ اور گانے کو دیکھ کر خدا کے عذاب کو بلائیں گے آپ جس گھر کے اندر ناچ گانا رہا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے اور نبی نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح میں ان کے چہرے کہیں ایسا نہ ہو سوروں کتوں اور بندروں کے اندر تبدیل نہ ہو جائے اللہ کے عذاب کو بلاتے سود فاضلو کے ہر بین اللہ و رسولی اللہ نے کہا سود کا لینا سود کا دینا معیشت کی تعمیر کرنا بینک کا کاروبار کرنا دلالی کرنا اور کسی کو اس کی طرف رہبری کرنا فاضلوں کے ہر بین اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اللہ کہتا ہے کہ میں لڑوں گا تمہارے خلاف اور تم کہہ ہو لڑ اللہ دیکھے کھٹپتوں سے ڈرنے والے انسان مچھروں سے ڈرنے والے انسان چوہوں سے اور فنگر سے ڈرنے والے انسان اللہ کو کہتا ہے میں نماز چھوڑ دو کیا کرتا ہے میں داڑھی گاڑی بڑھاتوں میں جھوٹ بول تو میں سود لیتا ہوں میں رشوت لیتا ہوں میں اللہ کے گھر کو ویران کر دو میں گھر میں سنیما کاٹا چلا کر گانا بجانا چلا کر میں تیرے آزاد کو دعوت دے دو ایسا دیکھیں کہ سیٹ تیری ہوتی ہے یا میری ہوتی ہے فرآم کو بھی اتنی ہمت نہیں ملی تھی آروپ بھی جب آزاد شروع ہوا حضرت موسا علیہ السلام السلام کو پکار کر کہنے لگا موسا موسا ڈرا دیکھو نا ذرا دیکھو گھٹنے تک گیا کمر تک گیا اور سینے تک آیا حضرت موسا علیہ السلام السلام کو پکارا ڈر رہا تھا برونا میرے دیکھو دیکھو میں دس رہا دس رہا دس رہا آزاد میں جا کر قارون کو خدا کی یاد آ گئے پھر جب پانی کے چپڑے آنے لگے اور آزاد کو دیکھ لیا تو اس نے کہا آمن تو رب بھی ہارون میں حضرت موسا اور ہارون کے رب پر ابھی مان گیا تھا عذاب کو دیکھ کر فرعون سدھر گیا عذاب کو دیکھ کر قارون سدھر گیا اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے داڑھی بڑھانے والے عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والے سوکھ کھا کر خدا کے باہر عذاب کو دعوت دینے والے تو نہیں سدھرتا فرون سے بدتر ہے آج کا نام پر والا مسلمان میرا اللہ اتنا رحم کرنے والا اتنا کرم کرنے والا اور اتنا اتنا مہربان مہربان کہتا ہے ایک قدم آپ قدم آنے کے لیے تیار اور سیاسی لوگ ہمیں اپنے گھروں میں جمانے کے لیے تیار نہیں گے زبردستی کا تو پیدا کریں گے کیا صاحب تمہاری بیوی کو کیا اپنے کھانے میں کیا زبردستی بھیجے گا مسجد کا ملا کر رہا ہو اور جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہو اور جو حرام کی دولت کما کر سوئٹزرلینڈ کی بینکوں کے اندر اتنا روپیہ جمع کر رہا ہو کہ قیامت تک کی آنے والی نسلیں کھا کر وہ روپیہ ختم نہیں ہو سکتا ہمارے ساپ کو جو ہے بکرے کی رات بدل لے جانا اور یہاں مسجد کا پلا ہو رہا ہے یہاں مسجد میں پنکھے نہیں چلتے یہاں لائٹ نہیں چلتی یہاں کنسٹ خراب ہے یہاں بیت الخلا میں پانی کا انتظام نہیں ہے یہاں یتیم خانے کا بجلی کا کنیکشن ختم ہوا ہے یہاں مداری سے عربیہ کے بچے رات کے اندر اپنے کمروں کو چھوڑ کر کھلے شہر میں آ کر سو رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے کی ستا رہی ہے اور یہ کو کتے کی لال لے جا کر کھلا رہا ہے شراب کی بوتلیں لے جا کر خوش کر رہا ہے کمیلے قیامت تک کچھ کر لے یہ کبھی تیرا نہیں ہو سکتا جو تیرا ہونے کے لیے تیار ہے تو اس سے تم بھاگ کر جا رہا ہے ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں قطار میں اور آپ کو جانا ہے بامبئی کلکتہ آپ نے غلط لکھ دیا اس میں اس میں نہیں غلط لکھ دیا بامبئی کی جگہ کلکتہ لکھ دیا کلکتہ کی جگہ بامبئی لکھ دیا کچھ بھی ہو آپ کی عمر ہے پینتالیس سال پینتیس سال اور آپ نے لکھ دیا کہ بچہ ہو کچھ نہ کچھ لکھ دیا اور آپ نے کاؤنٹر والے کو دیا وہ بابو تھا اس کو دیا کلر کو دیا ریزرویشن ارے بھائی کس کا اس نے کہا میرا تمہاری عمر سات سال تم نے سات سال لکھا نہیں صاحب ہی درست کر لو مجھے آتا نہیں کوئی کرے گا وہ کتنی لمبی قطار ہو ایک زبر زیر کی غلطی سے اس کو واپس کر دے گا جاؤ پھر پیچھے سے صحیح کر کے آؤ پھر دو گھنٹے قطار ہے دنیا میں آپ نے کسی کو اپلیکیشن دیا اپلیکیشن رام تھا بی ڈی ایف کو دینے کا اپلیکیشن کارپوریشن کو دے دیا کارپوریشن کو دینے کا اپلیکیشن آپ نے بی ڈی ایف کو دے دیا تو اپلیکیشن کو دماغ خراب سالا پھاڑ کر جو ہے وہ رسی کی ٹوکری میں ڈال دے گا میرا رقص کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے کیا تمہیں نفرت ہے کیوں رب سے یا یو حل انسان ماں ہر رب کا بھی رب نکل کریم اللہ خانہ کا تھا فصل کا سو عدالت بھی ائی سورت ما شاء کبر کل بل تو کدی بونا دیدی وہی یا لبو نما سفلون میرا رب کہتا ہے رب کریم سے کس چیز میں تمہیں دھو دنیا میں کوئی ہمارا اپلیکیشن قبول کرے گا ایک ووٹ ڈالنا ہے پہلے تو ٹھپا مارا کرتے تھے اوپر کانگریس نیچے بھاجپا بیچ میں ٹھپا مار دیا وہ ووٹ ہی ریجیکٹ ہو جائے گا اللہ کتنا غریب ہے کتنا غریب ہے مولا کتنا تو داتا ہے کتنا سخی ہے تو کہتا ہے انی لا عمل عامل منکم من ذکر او انثى میں ہمارے بندے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا آیا تھا اثر کی نماز ہو رہی تھی جماعت کھڑی ہو گئی چپل کے ویپار میں لگا تھا برتن کے ویپار میں لگا تھا کڑاکے کی دھوپ تھی چھوڑتا ہوا آیا دھنا دن دھنا دن وزو کیا اور آخری سب میں کھڑا ہو گیا چار رکعت نماز پڑھتا ہوں زہر کی واسطے اللہ سے باندھ لیا اپلیکیشن میں اتنا حاصل کرتا ہوں سیکھ دیا اللہ کے لیے بتاؤ دنیا کی کسی کاؤنٹر کے اندر یہ قبول ہوگا ایئرپورٹ کے اندر آپ کے ٹکٹ کرانا تھا مدراس چنئی کے لیے اور آپ نے اپلیکیشن میں لکھ دیا فارم پے تو آپ کو چنئی کی ٹکٹ ملے گی اے اللہ کتنا رحیم ہے کتنا قریب ہے اثر کی نماز میں شوہر کی نیت کر لی بعد میں خیال آ گیا یہ تو اثر کی نماز ہے ہم نے شوہر کی نیت کر لی اللہ نے کہا وہی کھڑے کھڑے نیت بدل لو ہم تمہارے سجدوں کو قبول کر لیں گے پھر سے میرا رب کہہ سکتا کر لیا پڑھ لیا یہ بندہ دے کہ پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کا اگر ہے اٹک رہا ہے کوشش کر رہا ہے کوشش کا دوسرا سباب ہم اس کو دیں گے کہاں بات رہے کہاں جا رہے ہو کیا ملتا ہے آر رشید کے زمانے میں ایک دیہاتی تھا گاؤں والا اور اس کے گاؤں کے اندر برسات ہوئی برسات میں جو پانی آتا ہے وہ میٹھا پانی آتا ہے کئی دنیا میں کھارے پانی کی برسات نہیں ہوگی اس کے گاؤں کے اندر کھارا پانی تھا کنویں کا کھارا پانی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل سکتے ہو نکال لو ہے اس کی بات نہیں قیامت کے رونے سے دنیا میں رونا بہتر شرم نہیں حدیث میں آتا ہے آنسو کا خطرہ جنم کے جس حصے پر پڑے میرا رب کہتا ہے اس حصے پر جہنم کی آخر جاتی ہے رونا نہ رونا اللہ اللہ سے مانگو دربار میں رونا دے یہاں رونو گے ساری دنیا میں اکڑو یا ساری دنیا کے بھکاری بنو گے یا خطرہ ساری دنیا کے ہیرے جواہرات میں زیادہ قیمتی ہے یہ نہ دیکھو میں سیٹ ہوں میں امیر ہوں سامنے والا غریب ہے اس کے سامنے رویا تو میری عزت کیا قیامت میں حضرت آدم کے پہلے بچے حافظ اور قابل سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے اربوں خربوں انسان کے سامنے رونا پڑے گا سورج ایک میزے کے قریب ہو جائے گا تمہاری ماں تمہارا ساتھ نہیں دے گی تمہارا باپ تمہارا ہاتھ چھوڑ دے گا تمہاری بیوی کہے گی یہ میرا پتی نہیں شوہر نہیں میں اس کو جانتی بھی نہیں حضرت آپ آپ گراؤنڈ کا انکار کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کر لو یاد چھپ جاؤ یہاں ناک رگڑ لو یہاں پیشانی رگڑ لو یہاں خدا کے دربار میں آتی مغرور نہ بناؤ تکبر نہ کرو اپنے آپ کو چھوٹا کر لو وائٹ ہاؤس کے سامنے سینا تان کر چلو گے امریکہ کو آنکھوں سے آنکھوں ملا گے کافیوں سے گور گھور کر بات کرو گے یہاں علاج کرو گے ایک معمولی سربار کے سامنے بھی ایک ساتھ دو ساتھ کہنا پڑے گا ہاں نہ کہنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہنا پڑے گا یہاں رو لو یہاں عزیز بن جاؤ یہاں سر دکا لو یہاں پیشانی اور ناک کو رگڑ لو اور رونا نہ ہے اللہ سے کہو مولا میرے دل اور آپ کو رونے والا بنا دے یہاں بیوی کی بیماری پر روتی ہے یہاں بچے کی ایکسیڈنٹ پر روتی ہے مولا یہاں دولت کے لٹنے پر روتی ہے مولا یہاں پیروں میں وہ چپل جس پر کتے سور کا پہانا لگتا ہے اس چپل پر روتی ہے مولا میرے یاد میں یہاں رونے والے بنا تیرے حوروں کی سڑک پہ یہ آنکھ رونے والی بنا دے آنکھ روئے نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ یہ دل نہیں پتھر ہے بلکہ پتھروں سے سطح ہو گئے اللہ سے کہو مولا ہارٹ کی بیماری دے دے مگر دلوں کو پتھر نہ بنا قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر دل مو ہو جائے آنکھوں سے آنکھوں نکل جائے تو گاؤں والا تھا برسات آئی تو ایک کھڈے کے اندر پانی جم گیا اس نے کہا کہ یہ برسات کا پانی ہے ہمارے بادشاہ کو ایسا پیتا پانی کہاں ملتا ہوگا وہ تو کنو کا کھانا پانی پیتا ہوگا اس نے یہ کیا کہ ایک اس زمانے کے اندر جو پانی کا منقیزہ آتا تھا چمڑے کا اس مچلیزے کے اندر اس تالاب کے پانی کو ڈالا بادشاہ کو جا کر گفٹ دوں گا بادشاہ کو جا کر سوگا دوں گا پانی ڈالا ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تیز رفتار ٹرین کا زمانہ نہیں اب کئی دنوں کا سفر ہفتوں کا سفر اب کڑاکے کی دھوپ اب اس میں مٹی ملی ہوئی گندا پانی گزلا ہوتا گیا بدبو پھیل کی گئی اور ہارون رشید کے دربار میں پہنچا اور گزرا سے کہا کہ جی ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو کہو کہ کا اور ایک عربی بھی ایک تحفہ لے کر آیا ہے وہ بادشاہ کو تحفہ دینا چاہتا ہے ہر مشین نے کہا ٹھیک ہے آنے دو اور جب لایا گیا اور برتن کھولا گیا اور جیسے ہی پشویزے کا منہ کھول کر اس کے اندر ڈالا کتنے دنوں سے جو پانی بند تھا اندر سڑا کیڑے بدبو پیدا ہو گئی سارے محل کے اندر بدبو پھیل گئی سارے درباری ناک پر کپڑا رکھنے لگے اب سمجھ گئے کہ اس نے اپنی موت کو بلا لیا ہارون رشید رحمت اللہ سے بڑی فراست والے حکمت والے اللہ والے تھے برےدار تھے انہوں نے کہا جتنا مسجدے میں پانی لے کر آیا اتنے ہی ہیرے جواہرات موتی اس کو اس مسجدے میں ڈال کر اور شاہانہ جوڑا پہنا کر نہیں تھا کہ پانی دربار میں پہنچنے پر کیا ہو جاتا ہے لیکن میں نے جو کام کیا اپنے شاید نے شام کیا یہی بات ہے ہم نے کریم کے ساتھ اگر شاید وہ پانی گیا بادل چھٹ گیا چاند نمودار ہو گیا اور چاند کی وجہ سے کلے کا تعین ہو گیا تو اللہ نے کہا ایک رکعت تم نے غلط پڑ لی اب ایک رکعت قلعے کی طرف پڑ لے میرا رب چاہتا تو کہتا کہ تم نے ایک رکاب جو پڑی جب تجھے معلوم ہو گیا پڑھ لو تو ضرورت نہیں میں نے تمہیں برا کر دے دیا ایسے دادا ایسے سبھی ایسے رحمان ایسے کریم کا دربار چھوڑ کر زندہ باد مرد آباد لے کر سو سو روپے کے پیچھے بھاگتے ہو پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے ہو الیکشن کے پیچھے بھاگتے ہو کیا ملتا ہے تمہیں اس مسجد سے کس کو کیا گھاٹا ہوا کسی کو گھاٹا ہوا آج تک نماز پڑھنے سے ذکر کرنے سے تلاوت کرنے سے دوہرا دیتا ہے سنگل مانگو ڈبل دیتا ہے حضرت آسیہ جو گراؤنڈ کی بیوی تھی جب ان کی میک اپ کرنے والی عورت مشاتا تھا کرنے والی عورت کی کنگھی گر گئی اور اللہ کا نام لے کر اٹھایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون نے اس کے ساتھ کیا اثر کیا اس کی بچی کو سینے پر چھوڑا بچی جب سینے پر آئی تو کئی گھنٹوں سے ماں سے جدا ہونے کی وجہ سے بھوک سے تڑپ رہی تھی اچانک ماں کے سینے کو لگ کر دودھ پینے لگی دودھ پینے کی حالت میں گلے پر چھری رکھ دیا اور اس میں سے کہا کہ دیکھ ابھی بھی وقت ہے کہ تم چاہے تو اس بچی کو بچا سکتی ہے مجھ پر ایمان لا کر نہیں موسا کے رب پر ایمان لائے گی یہ چھری چلے چلے گی بچی سینے پر تھی تو پی رہی تھی دو منٹ کے لیے مارو روکی اللہ نے بچی کو زبان دے دی اور بچی کہنے لگی اما جان میری بڑی بہنا جنت میں دہ رہی ہے یہاں میں تاخیر کر رہی ہو تو پھر تو مشاہ مشاطہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اور جو چاہے تو کر لینا دودھ پیتی بچی کو دودھ پینے کی حالت میں اس کے سینے پر فرعون نے ذبح کر دیا اس کے بعد آ کر اپنی بیگم آسیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا آسیہ آج میں نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کارنامہ فرعون کہنے لگا تیری جو میک اپ کرنے کرنے والی والی عورت عورت تھی اس اس اس کو کو میں نے کے کے بچوں سینے پر کیا اور پھر اس پر بچھو چھوڑ دیے سانپ چھوڑ دیے اس کے پیروں پر پیس مار دیے ہاتھوں پر میں نے کیڑے کاٹ دی اور اس طریقے سے سڑکتا سڑکتا اس کو چھوڑ دیا پھر ان کی بیوی حضرت آپ ہو رہا میرے گھر خالی ہے وہاں ابھی ہو رہا میرا رب کہتا ہے ان کے گھر خالی نہیں یہ یوری نونا پھرا رہا یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں آج مسلمان غریب نہیں ہے شادیوں میں دیکھو ہوتے گا بلڈنگ تعمیر کرتے وقت کنٹراکٹر صاحب پتھر نکلنا لگانا کی فکر رکھو بہترین کوالٹی کی میرو رو نکلے سے تڑپ تڑپ کر نکلے یہ کھمیا میں اٹک جائے یہ بیت الخلا کے ٹیکس میں اٹک جائے یہ ویسٹرن جو کپکوس امریکہ کا ہے اس کے کھڈے میں اٹک جائے ہاں پیسوں کی شوق سے نہ دو سو خرچ کرو اور صبح میں مسجد کا مؤذن آتا ہے مدرسے کا سفیر آتا ہے اجمان کی چیئر پر بیٹھ کر کہتا ہے اجمان نہیں اللہ کرے عامل ہو جائے تو فقیر ہو جائے تو ہے لاگت ہے تیرا پیسہ آیا تھا دنیا میں ننگا ہو کر ماں کے پیٹ سے پیٹ سے بلا چک لے کر نہیں آیا تھا خدا نے تجھے دیا آج خدا کے راستے میں دینے کے لیے میرا دل تنگ ہو رہا چھوٹا کر رہا ہے ہم نے دو تین جمعہ پہلے اعلان کیا تھا مسجد کے لیے ہے کوئی مائیکان اثر وسروخت والا حیرت کریں گے حیرت کریں گے کسی کوئی مسلمان کام نہیں آیا اب مسلمان کام نہیں آئیں گے سب ہندو کام آئیں گے اللہ اب اس دین کا کام ہندوؤں سے لے گا ایک ہندو کی مدد سے مسجد کا کام شروع ہو گیا ہے بجلی آ گئی بور ویل کھل گیا وہ ہندو کو جو اثر و رسوخ ہے کسی مسلمان کو نہیں ہے نہیں ہے کیا اس کے پاس جو دولت ہے ہمارے کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے رات کے ساڑھے بارہ بجے میرے رب کی قسم اگر جھوٹ ہو تو میرا رب اسی وقت مجھے دسا دے بور کھود رہے ہیں کوئی مسلمان بہت نہیں پوچھا پانی نکلا بھی نہیں نکلا کوئی تین مرتبہ فون کر کر وہ ہندو پوچھتا ہے کہیں پولیس کی کوئی رکاوٹ تو نہیں پانی نکل گیا وضو کا پانی آ گیا اور رب کی قدم رب کی قدم اگر جھوٹ ہو تو کلیمہ خدا چھین لے اس نے کہا اس بور کے خرچے میں آدھا پیسہ میں دیتا ہوں اب مسلمان دین کا کام نہیں کرے گا شاید جھجکتا ہو لیکن حادث کے اندر بدکاری کرنا زینا کرنا ایک ہاتھ ایک کلا ہے اے فیصد زمین کے اندر ایئرپورٹ کے ایئر ہوسٹل جنہیں رڈیاں بنایا جاتا ہے جنہیں شسی کپڑے دیے جاتے ہیں جن کا پیش تو میں اتوار کو رکھتے تو اچھا تھا آج ہمیں کافی کا مان رہا ستر پانچ ہو گیا یہ جان و مان کی قربانی دیں گے یہ وقت پڑنے پر بیوی کی حضرت حضرات کی طرح قربانی دیں گے یہ مان اور موافق کی طرح وقت کے ابو جہل کا خاتمہ کریں گے مانا میں بھی دیکھ رہا ہوں تیرے کارناموں کو تیری قدرت کی نشانیوں کو آج تو اپنا دین ایک وقت وہ آئے گا میرے رب کی قدم میرے رب کی قدم ایک وقت وہ آئے گا جس کا اس وائٹ ہاؤس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی فضائل اعمال کو پڑھا جائے گا اللہ کہے گا ناکارو نکمو ہم نے تمہیں قرآن کی امانت دی تھی تمہارے سینوں میں ہم نے نبی کی سنتوں کی امانت دی تھی تم اس کی قدر نہ کر سکے اور میرے رب کا دستور اور قانون یہ ہے لیکن شکر تم لا کی لڑنا کو اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا ولا ان کفر تم ان آزادی لشدید اگر آپ نے کہیں کتنے مخلصین ہیں جن کی دعاؤں سے کام شروع ہو گیا ہے سامنے والا دشمن خاموشی درخواست ہے کہ بہت زیادہ مقدار کے اندر آپ ہمارا تعاون کریں کیوں کیا خریدو گے ہم تمہیں کروڑوں کی زمین مفت میں دے دیں گے خلوص کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم اپنی جان اپنا مان اپنا وقت لگا کر پیسہ کھائے بغیر تھے اینٹ اٹھایا کرتے تھے ہم روز بدوش آپ کے کام کریں گے نہیں ہو سکے گا نہ مان نہ دولت نہ یہ منزلیں نہ یہ اپارٹمنٹ کوئی کچھ کام آنے کا نہیں میں نے کچھ تجار کیا تھا کہ ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دو بچے ایک ساتھ مرے ایک کی عمر دو سو سال اور ایک کی عمر ایک سو سال یہ کیسے ہوا وقت کافی ہو چکا ہے اس سوال کے جواب کے ساتھ اپنے دین مدین کے لیے قبول فرمائے پھر دوبارہ درخواست ہے مسجد کے تعاون کی طرف خاص آپ دھیان دے اس کم وقت کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے حصہ لگا سکیں اللہ تبارک تعالیٰ مسجد کے منصوبے کو بائیں اپنی تک پہنچائے آگے